ان پر غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی وہ شتان کے گروہ ہیں سنتا ہے بے شک شتان ہی کا گروہ ہار میں ہے